السلام علیکم آج ہمارا ونڈوز پروگرامنگ کے سلسلے کا سترواں لیکچر ہے اور آج کا لیکچر ریسورسز کے بارے میں ہوگا یقیناً ہم ریسورسز کو ڈیفائن بھی کریں گے کہ یہ کیا ہوتے ہیں یہ ایک بہت اہم حصہ ہیں ہماری Windows win thirty two programming کا اس سے پہلے جو لیکچر تھا سولہواں لیکچر سکسٹینتھ اس میں ہم نے ذکر کیا تھا کی بورڈ ماؤس اور ٹائمر ان پٹ کا وہ انفارمیشن ہمارے پاس ہونے سے ہمیں ریسورسز اور اس سے آگے بہت ہیلپ ملے گی اسپیشلی جب ہم ریسورسز میں ایکسیلریٹرز کو دیکھیں گے تو اس میں ہمیں بہت مدد ملے گی تو آئیے شروع کرتے ہیں جی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جب اپنے پروگرام بناتے ہیں ڈاس میں تو وہاں پہ آپ اسٹرنگز ڈیفائن کرتے ہیں اسٹرنگ لٹرلس اسٹرنگ کانسٹنٹس مثلا ایک نظر دیکھیے جب آپ ایک ارے بناتے ہیں ارے آف اسٹرنگس بناتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں آپ ایک array of pointers to characters آپ نے لیا ہوا ہے اور اس کو آپ نے اسٹرنگس سے انیشلائز کیا ہوا ہے یہ ہم نے پہلے بھی ایک لیکچر میں ایڈوانسڈ سی کے لیکچر میں دیکھا تھا اس وقت ہم نے بات کی تھی کہ حقیقت میں ہوتا یہ ہے کہ کمپائلر یہ اسٹرنگس کہیں اسٹور کرتا ہے آپ کی ایکسیکیوٹیبل میں اور ان کے اسٹارٹنگ ایڈریسز پر مشتمل ایک ارے آف پوائنٹرس بنا دیتا ہے صرف یہی نہیں جب آپ پرنٹ ایف کال کرتے ہیں فرض کیجیے اسٹیٹمنٹ ہم لکھ رہے ہیں تو پرنٹ ایف کو سب سے پہلے آپ ایک اسٹرنگ پرووائڈ کرتے ہیں فارمیٹ اسٹرنگ جسے بولتے ہیں اس کے بعد آپ ویریبل نمبر آف اس کو دیتے ہیں تو آپ جو پرنٹ ایف کو اسٹرنگ دیتے ہیں یہ کہاں پہ اسٹورڈ ہوتی ہے جب آپ پروگرام ایکسیکیوٹ کرتے ہیں تو یہ string as it is print ہو جاتی ہے فارمیٹ اسپیسیفائرس کو چھوڑ کے یعنی کہ فارمیٹ اسپیسیفائرس کی جگہ پہ وہ ویریبل پرنٹ ہو جاتے ہیں ان کی ویلو اسپیسیفک فارمیٹس میں اور باقی اسٹرنگ ایسے کی ایسے پرنٹ ہو جاتی ہے تو یہ ایکچولی آپ کی ایکسیکیوٹیبل میں کہاں پہ اسٹور ہوتی ہے تو اصل قصہ یہ ہے کہ جب آپ ڈاس پروگرامز میں پرنٹ ایف کال کرتے ہیں اس طرح سے اسٹرنگ لکھتے ہیں شروع میں ایک اسٹرنگ پرووائڈ کرتے ہیں فارمیٹ اسٹرنگ اس کے بعد پیرامیٹر دیتے ہیں تو یہ اسٹرنگ جو ہے یہ بھی اسٹرنگ لٹرل ہے ایک اسٹرنگ کانسٹنٹ ہے یہ بھی کہیں اسٹور کرتا ہے کمپائلر اور اس کا اسٹارٹنگ ایڈریس پرنٹ ایف کو پاس کر دیتا ہے ہمارے اس آرگیومنٹ کا ثبوت ہے پرنٹ ایف کا پروٹوٹائپ جو آپ کو ونڈوز کی standard S D I dot H file میں ملے گا اس کا جو فرسٹ آرگیومنٹ ہے وہ ایک پوائنٹر ٹو کیریکٹر ہے یعنی اس ساری بحث کا مطلب یہ ہوا کہ آپ خود سے ایک اسٹرنگ بنا سکتے ہیں ارے آف کیریکٹر اور اس کا ایڈریس پرنٹ ایف کو فرسٹ پیرامیٹر کے طور پہ پاس کر سکتے ہیں یعنی آپ اسے کوئی بھی پوائنٹر ٹو کیریکٹر دے دیجیے جہاں پہ کوئی فارمیٹ اسٹرنگ اسٹورڈ ہو اور پرنٹ ایف کام کرے گا اس کی ایک ایگزامپل ہم نے یہاں پہ دکھا دی ہے جبکہ اوریجنل فارمیٹ اسٹرنگ ایک ارے آف کیریکٹر میں اسٹورڈ ہے ایز اے اسٹرنگ اسٹورڈ ہے اور اس کا ایڈریس ہم پرنٹ ایف کو پاس کر رہے ہیں یہ جان لینے کے بعد اب ہم بیسک بات کرتے ہیں کہ یہ ایکچولی ہوتا کیسے ہے آپ کا جو ایکسیکیوٹیبل پروگرام ہوتا ہے جو ایکزی فائل بنتی ہے جو کمپائلر بناتا ہے انفیکٹ اس میں ایک اسپیسیفک ایریا ہوتا ہے جو صرف ڈیٹا کے لیے مخصوص ہوتا ہے اس جو ڈیٹا ایریا ہوتا ہے اس کے اندر تمام اسٹرنگ لٹرلز اسٹور ہوتی ہیں یعنی جتنے بھی آپ اسٹرنگ کانسٹینٹس اپنے پروگرام میں مہیا کرتے ہیں whatever string constant you provide in your program جہاں بھی وہ اسٹرنگ کانسٹنٹس ایکسیکیوٹیبل میں اسٹور ہوتے ہیں ایز اٹ از اور ان اسٹرنگ کانسٹنٹس کی جگہ پہ جہاں پہ وہ میں اسٹورڈ ہیں وہاں کے اسٹارٹنگ ایڈریسز یوز کیے جاتے ہیں اسے لوزلی ہم اسٹرنگ ٹیبل کہہ لیتے ہیں ڈاس کے حوالے سے ابھی تک ہم نے جتنی بحث کی یہ ڈاس کے حوالے سے ہے ونڈوز میں جب آپ پروگرام بناتے ہیں تو جو اسٹرنگ لٹرلس ہیں وہ اسی طرح سے آپ کے پروگرام کے ڈیٹا ایریا میں سیو ہوتی ہیں بالکل وہی چیز جو ڈاس میں تھی وہ یہاں بھی ہے لیکن یہاں پہ ونڈوز میں آپ کے پروگرام کا ایک ایریا ریزروڈ ہوتا ہے اسپیشلی فار ریسورسز جن میں سے ایک چیز ہے اسٹرنگ ریسورسز یعنی ایک اسٹرنگس تو وہ ہیں جو آپ اپنے پروگرام میں اس طرح سے لکھتے ہیں کیریکٹر اریز کی صورت میں وہ ڈیٹا ایریا میں چلی آتی ہیں لیکن یہاں ونڈوز میں یہ پاسبل ہے کہ آپ علیحدہ سے ایک اور فائل جسے ہم ریسورس فائل کہیں گے اس میں اسٹرنگ ٹیبل بنائیں اور اس کو کمپائل کریں اور آخر میں اپنے پروگرام کے ساتھ لنک کر دیں ابھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہم اس کو ایکسپلین کریں گے مزید پہلے ایک دو ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے ماضی میں کیا دیکھا اور وہ کیوں تھا جانتے ہیں پہلی ہماری آبزرویشن یہ ہے کہ جو ہماری فرسٹ ایپلیکیشن کے لیے اس میں جو آئکن تھا وہ کون سا تھا وہ ایپلیکیشن اس کی جھلک آپ کو دکھا دیتے ہیں اس ایپلیکیشن کا اگر شارٹ کٹ آپ ڈیسک ٹاپ پہ بنائیں گے تو کون سا آئکن ڈسپلے ہوگا جی ہاں ڈیفالٹ ونڈوز آئکن ڈسپلے ہوگا جو کہ اس طرح کی جتنی بھی ایپلیکیشن بنائی ہیں ان سب کا یہی آئکن تھا لیکن کیا نوٹ پیڈ کا شارٹ کٹ ڈیسک ٹاپ پہ بنانے سے یہ والا آئکن بنتا ہے ہرگز نہیں ایسے نہیں ہوتا جب آپ نوٹ پیڈ کا آئکن ڈیسک ٹاپ پہ بناتے ہیں تو اس کا اپنا ڈفرنٹ اسپیسیفک پیکولر آئکن آتا ہے ورڈ کا بنائیے نیٹسکیپ نیویگیٹر اور دوسرے پروگرامس ہیں ان کا بنائیے جب شارٹ کٹ بنائیے تو ڈفرینٹ آئکن آپ کے شارٹ کٹ کے ساتھ آئے گا یہی نہیں بلکہ آپ کے پروگرام کے اوپر جو کیپشن ہے جو ٹائٹل بار ہے اس کے کارنر میں بھی اسی آئکن کا ایک چھوٹا ورژن وہاں پہ موجود ہوتا ہے تو آج کے لیکچر میں ہم انٹرسٹڈ ہوں گے اس بات میں بھی کہ ہم اپنی ایپلیکیشن کا آئکن بھی اپنی مرضی کا رکھ سکیں آگے چلتے ہیں جی تو آپ نے کوئی ڈاکیومنٹ ٹائپ کیا بڑی محنت سے نوٹ پیڈ میں بڑی محنت سے آپ تاریخ رقم کر رہے تھے بہت کچھ آپ نے لکھا آپ نے 200 ہنڈریڈ ایئرس کی ہسٹری ٹائپ کر لی کہ اچانک کچھ ہوا آپ کی جو الیکٹریسٹی تھی پار ڈاؤن ہو گئی تو آپ کیا کہتے ہیں ادھر یو بی ریڈ اور ناٹ یا آپ یہ کہیں گے کہ ڈیٹا لوز ہو گیا ہے یا آپ کہیں گے کہ میں نے سیو کر لیا ہے جی ہاں آپ ڈیٹا سیو کرتے رہتے ہیں تو سیو کرنے کے لیے آپ بہت ساری ایپلیکیشن کی یوز کرتے ہیں جیسے کنٹرول ایس بہت کامن کی اسٹروک ہے جو ڈیٹا سیو کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے آپ یوں ہی اپنی ایپلیکیشن میں ٹائپنگ کرتے ہوئے بیچ میں کہیں کنٹرول ایس پریس کر دیتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ بجائے کچھ ٹائپ ہونے کے آپ کی ڈاکیومنٹ ہارڈ ڈرائیو پہ سیو ہو جاتی ہے تو یہ جو آپ نے کی کمبنیشن پریس کیا ہے کنٹرول ایس اسے ایکسلریٹر کہتے ہیں اور یہ بھی آپ کی ونڈوز ایگزی e, جو آپ کا پروگرام ہے اس کے ایک حصے میں اسٹورڈ ہوتے ہیں ایکسلریٹر بھی ایک ریسورس ہے ریسورس کی مختلف ٹائپس ہیں ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں ریسورس کی بہت کامن ٹائپس جو ہیں ان میں ایکسلریٹرز ہیں اسٹرنگ ٹیبلز ہیں آئکنز بٹ میپس ڈائلاگس ہیں اور بہت ساری چیزیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں یہ سارے کے سارے ونڈوز ریسورسز ہیں تو ریسورس بیسکلی ایک بائنری ڈیٹا ہوتا ہے جو آپ کریٹ کر کے رکھ لیتے ہیں پہلے سے اور اس کو اپنی ایپلیکیشن میں پھر بعد میں یوز کرتے رہتے ہیں ہم سب سے پہلے آئکن ریسورس کی بات کریں گے جی تو آئکن جو ہیں بیسکلی یہ ایک فائل ہوتی ہے icon file dot I C O اس کی ایکسٹینشن ہوتی ہے جس طرح بٹ میپ فائل ہوتی ہے بی ایم پی اس طرح سے فائل فائل ہوتی ہوتی ہے ہے ڈاٹ ڈاٹ آئی آئی سی سی او او ایک جو اس کے اندر ایک پورا آئکن کا امیج اسٹورڈ ہوتا ہے آپ کوئی بھی آئی سی او فائل مینج کیجیے کہیں سے ایز اے ڈرل اور اس کو اس کی پراپرٹیز دیکھیے ونڈوز میں تو آپ کو اس کی پراپرٹیز جو پراپرٹی آپ کو شیٹ نظر آئے گی اس کے اندر آپ کو اس آئکن کی اصل شکل نظر آ رہی ہوگی نہ صرف یہ کہ جہاں پہ وہ فائل ڈسپلیڈ ہوگی آپ کے ونڈوز ایکسپلورر میں وہاں پہ اس کے ساتھ اس آئکن کا ایک اسمال ورژن بھی ڈسپلیڈ ہوگا تو icon dot I C O file میں سیوڈ ہوتے ہیں اور ہم اسی فائل سے اپنے آئکنس اپنی اپلیکیشن تک لے کے جائیں گے ہم کرتے یہ ہیں بنیادی طور پر کہ ہم کسی icon file dot I C O file جو ہے اس کو اپنی ایکسیکیوٹیبل فائل ایکزی کے ریسورس ٹیبل میں رکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں یہ سارا جو ہم کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس کے کچھ اسٹیپس ہیں ہم بنیادی طور پر ایک ریسورس فائل لکھتے ہیں جس کی ایکسٹینشن آج کل کے جو کرنٹ ٹولس ہیں جو ہم یوز کر رہے ہیں ان میں آر سی ہوتی ہے اس کی اسٹیپس آپ اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ سب سے پہلے ایک فائل لکھتے ہیں یہ ٹیکسٹ فائل ہوتی ہے جس کو ریسورس فائل کہتے ہیں اس ریسورس فائل کے اندر بہت ساری ریسورس اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں یہ ٹیکسٹ فائل جو ہے ریسورس فائل اس کو پھر آپ کمپائل کرتے ہیں ریسورس کمپائلر کے تھرو ریسورس کمپائلر آج جو جو سافٹ ویئر ہم یوز کر رہے ہیں اس میں اس کو ڈاٹ آر سی فائل سے dot R E S file میں کمپائل کر دیتا ہے یہ تمام ریسورسز جو آپ ٹیکسٹ فائل میں ٹائپ کرتے ہیں ان کی ٹائپ کرتے ہیں ان کو بائنری کمپائلڈ فارم میں کر دیتا ہے dot R E S format میں اور اس کے بعد آپ لنکر کی مدد سے اپنی اپلیکیشن کے ساتھ اپنا جو پروگرام آپ بناتے ہیں اس کے ساتھ اس ریسورس فائل کو لنک کر کے فائنل ایکسیکیوٹیبل بنا دیتے ہیں تو اس کا نیٹ ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ جو ریسورس فائل تھی اس کے اندر جتنے ریسورسز ہیں وہ لنک ہونے کے بعد آپ کی ایگزی میں آ جاتے ہیں آپ کی ایکسیکیوٹیبل کے ریسورس ٹیبل میں آ جاتے ہیں ونڈوز کی تمام ایگزیز جو ہیں ونڈوز کی جتنی ایکسیکیوٹیبلس ہیں ان کے مختلف پورشنز ہیں جن میں سے ایک اہم پورشن ریسورس ٹیبل ہے ریسورس ٹیبل کے اندر تمام ریسورسز آئکنس ایکسلریٹرز ڈائلاگس یہ سب سیوڈ ہوتے ہیں جو آپ پھر ایک ایک کر کے لوڈ کرتے ہیں یہ یاد رہے کہ یہاں پہ ہم ریسورس ٹیبل کی بات کر رہے ہیں جو کہ آپ کے پروگرام کے ڈیٹا ایریا سے مختلف جگہ ہوتی ہے یعنی آپ کے پروگرام کے جو نارمل اسٹرنگ جیسے ہم نے شروع میں بات کی تھی وہ ڈیٹا ایریا میں ہی ہوں گی جو آپ کوڈ میں لکھیں گے ریسورس ٹیبل علیحدہ سے بنے گا جس میں سے آپ ایک ایک کر کے آئٹم اٹھا کے اپنے پروگرام میں لوڈ کر سکتے ہیں لوڈ اور ان لوڈ کر سکتے ہیں جب بھی آپ کو کوئی ریسورس چاہیے ہوتا ہے جیسے آپ کو آئکن چاہیے تو آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ اپنی ریسورس فائل میں جیسے اسکرین پہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ ایک اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے جو کہ ریسورس کمپائلر انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے ریسورس فائل کی تمام اسٹیٹمنٹس کا سنٹیکس آپ اپنے ڈاکیومینٹیشن سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ آئکن ریسورس اسٹیٹمنٹ ہے آئکن ریسورس اسٹیٹمنٹ کو آپ دیکھ رہے ہیں آئکن ریسورس اسٹیٹمنٹ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ اس کے شروع میں آپ کو ایک انٹیجر نمبر دینا ہوتا ہے کوئی بھی نمبر آپ لکھتے ہیں جو کہ اس آئکن کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اس کے بعد کی ورڈ ہے ایک طرح سے ریزرو ورڈ ہے رادا اس ریسورس کمپائلر کا وہ ہے آئکن آئی سی او این اس کے بعد ڈسکارڈیبل اور اس کے بعد وہ فائل نیم جس میں وہ آئکن ایکچولی ریزائڈ کرتا ہے تو یہ اسٹیٹمنٹ ہم نے یہاں پہ لکھی ہے یہ ہے I D I underscore icon اس کے بعد ریزروڈ آئکن پھر ڈسکارڈیبل اور اس کے بعد فائل نیم جو ہم نے یہاں پہ وی یو ڈاٹ آئی سی او دیا ہوا ہے تو یہ وہ اسٹیٹمنٹ ہے جو ہم نے اپنی ریسورس فائل میں لکھی ہے یہاں پہ جو آئی ڈی آئی آئکن ہے یہ ہم نے ڈیفائن کیا ہوا ہے as define I D I icon to be hundred and one تو اس سے ہوگا کیا کہ ہماری اوریجنل اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کچھ اس طرح سے پڑھی جائے گی ہنڈریڈ اینڈ ون آئی کن وی یو ڈاٹ آئی سی او تو آپ کا جو ریسورس کمپائلر ہوتا ہے یہ تمام یہ انکلوڈ اسٹیٹمنٹس کو ڈیفائن ڈائریکٹوس کو یہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے اس لیے آپ یہ انکلوڈ ڈیفائن اسٹیٹمنٹس جو ہیں یہ اپنے ریسورس فائل میں لکھ سکتے ہیں جب ریسورس کمپائلر نے کمپائل کرے گا تو جو جو فائلز آپ نے وہاں انکلوڈ کی ہوئی ہیں وہ انکلوڈ ہو جائیں گی جو سمبلز آپ نے ڈیفائن کی ہوئی ہیں وہ ڈیفائن ہو جائیں گی ہم اصل میں اس کو میں پکٹوریلی دکھا دیتا ہوں کرتے یوں ہیں کہ آپ کی تمام ریسورس اسٹیٹمنٹس تو ڈاٹ آر سی فائل میں لکھی ہوتی ہیں جبکہ اس کے اندر جتنے آپ انٹیجر آئیڈینٹیفائر یوز کرتے ہیں وہ ریسورس ڈاٹ ایچ یا کسی اس قسم کی ہیڈر فائل میں آپ دیتے ہیں جس طرح ابھی اس پرٹیکولر کیس میں ہم آئی ڈی آئی آئکن جو ہے اس کی definition resource dot H file میں دیں گے اور اس ریسورس ڈاٹ ایچ فائل کو ہم اپنی آر سی فائل میں انکلوڈ کر لیں گے اور ہماری جو آئکن کی اوریجنل ریسورس اسٹیٹمنٹ ہے وہ ہماری آر سی فائل ہی میں دی ہوگی اس سے اگلا اسٹیپ ہوتا ہے آپ کے ریسورسز کو کمپائل کرنے کا یہ ڈاٹ آر سی فائل جو ہے اس کو آپ کمپائل کر کے dot R E S binary resource file بنائیں گے اور پھر اپنے پروگرام کے ساتھ لنک کریں گے جو مائکروسافٹ کا ڈیولپر اسٹوڈیو ہے یا ویژل اسٹوڈیو ہے اس میں آر سی نام کا ٹول آتا ہے ریسورس کمپائلر کمانڈ لائن پہ آپ اسے کر سکتے ہیں آر سی اس کے بعد آپ اس کا اپنا ریسورس فائل کا نام دیجیے اور وہ کمپائل ہو جائے گی جو ایرر میسج آپ کو آ جائیں گے کہ فلاں فلاں ریسورس صحیح نہیں ہے یہاں پہ اس والے آئکن والی اسٹیٹمنٹ سے ہوگا کیا جس فائل کا آپ نے نام دیا ہے وی یو ڈاٹ آئی سی او یہ فائل لوکل پاتھ پہ ایگزٹ کرنی چاہیے یہ جب ریسورس کمپائلر اس کو کمپائل کرے گا تو وہ وہاں سے اس آئکن کو ریڈ کرے گا اور آر ای ایس فائل جو بائنری ریسورس فائل بنے گی اس میں وہ آئکن ایمبیڈ کر دے گا بائنری فارم میں اور جب آپ اسے فائنلی اپنے پروگرام کے ساتھ لنک کریں گے تو وہ سارے ریسورس آئکن سمیت آپ کی ایگزی میں چلے جائیں گے تو یہ وہ اسٹیپس ہیں جو ہم فالو کرتے ہیں ایک آئکن ڈیفائن کرنے کے لیے آپ ملٹیپل آئکنس بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں لیکن کوئی دو آئکنس کے آئیڈینٹیفائر ایک جیسے نہیں ہو سکتے مثلا اس آئکن کا تو آئی ڈی آئی آئکن تھا دوسرے کا I D I icon one رکھ لیں اور اس کو کسی اور سمبل ہنڈریڈ ٹو کے لیے ڈیفائن کر دیں اور سملرلی اس کو کوئی اور فائل نیم دے دیں یا یہی فائل نیم دے دیں یہ ممکن ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں تو یہ آپ ملٹیپل آئکنس کو اپنے پروگرام میں انکلوڈ کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں ملٹیپل آئکنس کی بات آئی تو اگر آپ نے کبھی ایسا کیا ہو مجھے یقین ہے بہت سے لوگوں نے کیا ہوگا کہ جب آپ کسی شارٹ کٹ کا کی پراپرٹیز دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو چینج آئکن کا آپشن ملتا ہے ونڈوز کی بات کر رہے ہیں جو کرنٹ ورژن اویلیبل ہیں چینج آئکن جب آپ کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کسی ایگزی کا نام ملے گا اور اس کے نیچے بہت سارے آئکنس ایک دو تین چار بہت سارے بعض بہت سارے اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں تو وہ آپ کو آئکنز ملیں گے تو ہوتا یہ ہے کہ چینج آئکن کی کمانڈ یہ کرتی ہے کہ جو آپ ایگزی کا نام اس کو دیتے ہیں اس ایگزی میں سے آئکن ڈھونڈتی ہے اس کے ریسورس ٹیبل میں جتنے آئکن ڈیفائنڈ ہیں وہ آپ کو نیچے ڈسپلے کر دیے جاتے ہیں اور آپ اس میں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ والا آئکن اس شارٹ کٹ کے ساتھ ڈسپلے کرو اگر آپ چینج آئکن کا کی کمانڈ یوز نہیں کرتے تو یہ ہوتا ہے کہ جس ایگزی کا وہ شارٹ کٹ ہے جس ایکسیکیوٹیبل کا وہ شارٹ کٹ ہے اس ایکسیکیوٹیبل کے ریسورس ٹیبل میں سے جو آئکن پہلا آئکن ہے وہ اٹھا کے شارٹ کٹ کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے جو ایپلیکیشن ہم نے اب تک بنائی ہیں ان میں کوئی ریسورس ٹیبل نہیں تھا کوئی آئکن نہیں تھے تو جب کسی ایپلیکیشن کا ریسورس ٹیبل نہیں ہوتا اور اس کے اندر آئکن ظاہر نہیں ہوتے تو ونڈوز یہ کرتی ہے کہ جب اس کا شارٹ کٹ وغیرہ بناتے ہیں یا اس ونڈو کو ڈسپلے کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ونڈوز کا وہی ڈیفالٹ آئکن آ جاتا ہے تو یہ وہ وجہ ہے جس وجہ سے ہمارے جو ایپلیکیشن کی ونڈوز ہیں ان کی آئکن ذرا مختلف تھے ایک ہی جیسے تھے چاہے آپ کتنے بھی پروگرامز اس قسم کے بنا لیں جی اب آپ کریں گے کیا اب آپ یہ کریں گے کہ آپ اپنے ویژول اسٹوڈیو میں یا ڈیولپر اسٹوڈیو میں میں ڈیولپر اسٹوڈیو کی ایگزامپل لوں گا تو اس میں آپ ایک ریسورس کو انکلوڈ کرنا دیکھیں گے آپ نوٹ پیڈ میں بیٹھ کے ایک آر سی فائل بنائیے ڈاٹ آر سی فائل بنائیے اور اس کو اپنے ویژول اسٹوڈیو کے پروجیکٹ میں ایڈ کر دیجیے اس کا ایک شارٹ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں تو جب آپ یہ فائل ایڈ کریں گے تو یہ ریسورس فائل آپ کے پروجیکٹ میں ایڈ ہو جائے گی اور جب آپ اپنا پروگرام کمپائل کریں گے تو ساتھ ہی یہ والی ریسورس فائل بھی کمپائل ہو جائے گی ویژول اسٹوڈیو میں پروجیکٹ کیسے بناتے ہیں اور یہ اس میں ریسورس فائلس کو انکلوڈ کیسے کرتے ہیں یہ آپ اپنے کمپائلر کی ہیلپ میں سے دیکھ سکتے ہیں ویژول اسٹوڈیو کے بارے میں جو ایلیمنٹری اسٹیپس ہیں یہ آپ کو ورچوئل یونیورسٹی کی سپورٹ سائٹ سے مل سکتے ہیں آپ کے لرننگ مینجمنٹ سسٹم میں بھی اس کا بارے میں اویلیبل ہوگا آپ کے کورس نوٹس میں اس کے بارے میں چھوٹے چھوٹے ٹیوٹوریل اویلیبل ہوں گے تو آپ وہاں سے کنسلٹ کر سکتے ہیں تو آپ اس کو کمپائل کرتے ہیں جب تو ریسورس کمپائلر کو آٹومیٹکلی ایکسیکیوٹ کر دیا جاتا ہے جو ویژل اسٹوڈیو ہے یا ڈیولپر اسٹوڈیو ہے اگر اولڈر ورژن ہے تو تو یہ کیا کرتا ہے یہ آپ کا ریسورس کمپائلر انوک کر کے آپ کی ریسورس فائل کو پہلے کمپائل کرتا ہے اور آپ کے فائنل ایگزی میں وہ ریسورسز انکلوڈیڈ ہوتے ہیں تو یہ جو اسٹیپس ہیں سارے یہ آپ خود ایکسپلور کیجیے یہ کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے کوئی کنسپچل بات نہیں ہے یہ صرف انفارمیشن ہے یہ لاجک نہیں ہے سو so, یہ آپ بڑی آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں تو اگلا مرحلہ ہے ریسورس بن گیا آپ نے V U dot I C O file کہیں سے ڈھونڈی یا خود بھی بنا سکتے ہیں ہم دیکھیں گے تھوڑی دیر میں کہ کیسے کہاں خیر ایک آئکن فائل لیں اس کو وی یو ڈاٹ آئی کو کا نام دیں ٹھیک ہے اگر خود نہیں بنا سکے تو ایک فائل کو رینیم بھی کر سکتے ہیں اس کا ایک ریسورس فائل لکھیں ایک ریسورس کی header file resource dot H ایک اپنی آر سی فائل اس کے اندر اس کو انکلوڈ کریں ریسورس کی اسٹیٹمنٹس دیں ٹھیک ہے اب آپ اس ریسورس فائل کو ڈاٹ آر سی فائل کو اپنے پروجیکٹ میں انکلوڈ کریں گے کمپائل ہوگا ریسورس بن گیا لیکن اب پروگرام جب آپ کمپائل کر کے رن کریں گے تو یہ کیا آئکن تو چینج نہیں ہوا جی ہاں ہونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ آپ نے ریسورس ٹیبل میں ایک آئکن تو رکھ دیا ہے لیکن آپ نے اس کو لوڈ کر کے استعمال کہیں نہیں کیا تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک فنکشن اویلیبل ہے جسے ہم لوڈ آئکن کے نام سے بلاتے ہیں اس کا سنٹیکس آپ دیکھ سکتے ہیں لوڈ آئکن میں آپ ہینڈل ٹو ایپلیکیشن انسٹنس پہلا پیرامیٹر فراہم کرتے ہیں اور دوسرا پیرامیٹر جو ہے وہ ایک ریسورس آئی ڈی ہوتا ہے تو یہ جو دوسرا پیرامیٹر ہے یہ اسٹرنگ بھی ہو سکتی ہے ہم نے ابھی بات کی تھی نا آپ کی ریسورس فائل کی جس میں آپ آئی ڈی آئی آئکن لکھتے تھے وہاں پہ آپ اسٹرنگ بھی دے سکتے ہیں کوئی نام آئکن کا تو وہی نام آپ یہاں پہ دیں گے کہ یہ والا آئکن لوڈ کرو ہم نے وہاں آئی ڈی آئی آئکن دیا تھا تو ایک نمبر تھا تو وہاں یہاں پہ وہ نمبر پرووائڈ کریں گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی نمبر یہاں پہ دیتے ہیں تو آپ کو make int resource macro call کرنا پڑتا ہے میک انٹ ریسورس مائکرو اور کچھ نہیں کرتا سوائے اس کے کہ اٹ میکس اٹ شور کہ ایک ڈبل ورڈ جو ہے اس کے لو ورڈ میں یہ ویلو آئے ویل میک انٹ ریسورس جو ہے وہ ایک ڈبل ورڈ ویلو ریٹرن کرتا ہے اور اس میں سے لو ورڈ میں وہ والا پیرامیٹر ہوتا ہے جو آپ میک انٹ ریسورس کو پاس کرتے ہیں آپ یہ کام فی الحال ہماری کرنٹ ڈسکشن کے مطابق یہ اتنا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ سمپلی وہ انٹیجر اٹھا کے پاس کر دیں آئی ڈی آئکن اور اس کو ڈبل ورڈ میں ٹائپ کاسٹ کر دیں تو بہت اچھے آپ کو کمپائلر وارننگ وغیرہ بھی نہیں دے گا تو ہمارے ڈسکشن کے مطابق لوڈ آئکن میں آپ پہلے ایپلیکیشن انسٹنس بنا بتاتے ہیں کہ جی کس ایپلیکیشن کی جو رننگ ایپلیکیشن ہے کس انسٹنس میں سے وہ آئکن اٹھانا ہے کون سی رننگ ایپلیکیشن ہے جس کے انسٹنس کے میں سے ریسورس ٹیبل میں سے یہ آئکن اٹھانا ہے اس ہینڈل ٹو انسٹنس کو یوز کرتے ہوئے ونڈوز اس particular particular instance instance application کے کے ریسورس ٹیبل کو ایکسس کرے گی اور وہاں سے اس آئیڈینٹیفائر آئی ڈی کا آئکن لوڈ کر لے گی آپ کی ایپلیکیشن آپ کے مین ایپلیکیشن رننگ ایپلیکیشن میں آپ میموری مینجمنٹ میں دیکھیں گے کہ ورچوئل uh, میموری کا بھی ایک کانسیپٹ ہے جی ہاں اس کا ورچوئل یونیورسٹی سے ایز سچ کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے ورچوئل میموری کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہاں پہ بہت اہم ہے آپ کا پورے کا پورا پروگرام ایک ہی دفعہ لوڈ نہیں ہو جاتا آپ کا پروگرام سیگمنٹڈ لوڈ ہوتا ہے یعنی جتنا ضروری ہو اتنا پروگرام ریڈ کیا جاتا ہے ہارڈ ڈرائیو سے اور سارے کا سارا پروگرام خواہ مخواہ میں ریڈ نہیں ہو جاتا پھر آپ ڈائنامک لنکنگ کے بارے میں ہم بات کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ونڈوز کا بیہیویئر ڈاس سے بالکل مختلف ہے جہاں تک پروسیسز کو یا ایپلیکیشن کو چلانے کی بات ہے تو لوڈ آئکن یہ کرتا ہے کہ جو ریسورس ٹیبل میں سے جو آئکن والا پورشن ہے جو بائنری ڈیٹا ہے آئکن والا وہ صرف اتنا حصہ لوڈ ہو جاتا ہے اس سے میموری کنزرو ہوتی ہے کیونکہ اکثر ایپلیکیشن میں کئی ایسی ایپلیکیشن بھی ایگزٹ کرتی ہیں جن میں سینکڑوں کے حساب سے آئکنس ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ اور بڑے سارے ریسورسز ہیں ڈائلگس ہیں اور اسٹرنگ ٹیبلس ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا تو اگر وہ سارے ایک ہی دفعہ لوڈ کر لیے جائیں اور ایک آدھ دفعہ یوز ہو جائیں اپلیکیشن میں تو یہ صرف ویسٹیج آف اسپیس ہے نا یہاں پہ ہم ڈسکارڈیبل وری ٹرم کو بھی ایکسپلین کر لیتے ہیں جب کوئی پروگرام چل رہا ہوتا ہے ونڈوز میں اور ونڈوز کو میموری چاہیے ہوتی ہے میموری کم پڑ گئی کسی اور پروگرام کے لیے میموری ضرورت پڑی آپ کا پروگرام بیک گراؤنڈ میں چلا گیا مینیمائز کر دیا آپ نے اپنا پروگرام کوئی نیا پروگرام فور گراؤنڈ پہ آ گیا اس کو زیادہ میموری کی ضرورت ہے تو وہ آپ کے پروگرام کا کچھ حصہ میموری میں سے فزیکل ریم میں سے نکال دے گا آپریٹنگ سسٹم آپ کے پروگرام کا کچھ حصہ جن میں سے سب سے زیادہ جو مشق ستم ہے وہ ریسورسز پر ہوتی ہے یعنی کہ جو ریسورسز ضرورت نہیں ہوتے ان کو میموری میں سے نکال لیا جاتا ہے اگر دوبارہ ضرورت پڑے تو دوبارہ لے آتے ہیں اگر آپ ونڈوز کو یہ اجازت دے رہے ہیں کہ تم اپنی ضرورت پڑنے پر اس آئکن کو میموری میں سے نکال دینا اور پھر جب ظاہر ہمیں ضرورت پڑے گی تو وہ ونڈوز دوبارہ لوڈ کر لے گی وہ تو دیٹ ناٹ این ایشو ہمیں نہیں پتا چلے گا کہ ونڈوز نے ان لوڈ کر کے پھر لوڈ کیا ہے سو so, ہم ونڈوز کو اگر یہ اجازت دے رہے ہیں کہ اس آئکن کو بوقت ضرورت میموری میں سے نکال دو اور پھر اس کو دوبارہ لوڈ کر دو جب ہمیں ضرورت پڑے تو اس کو ہم ڈسکارڈیبل ریسورس کہتے ہیں بائی ڈیفالٹ تمام ریسورسز ڈسکارڈیبل ہوتے ہیں اور ڈسکارڈیبل ہونے چاہیے سو so, یہ وہ ریزن ہے جس وجہ سے آپ ڈسکارڈیبل کا ورڈ وہاں پہ استعمال کرتے ہیں ریسورس فائل کی اسٹیٹمنٹ میں تو اب ہم اپنے اولڈ فرینڈ اسی ونڈو کلاس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں جو ہم نے پہلی اپلیکیشن میں رجسٹر کروائی تھی ونڈوز کی اور پھر اس میں موڈیفکیشن ہوتی رہی لیکن وہ کلاس ابھی تک چل رہی ہے ہمارے ساتھ تو اس کو ایک نظر دیکھیے اس میں جو اہم جملہ ہے وہ صرف آئکن والا ہے یہاں پہ جب ونڈوز رجسٹر کر رہے تھے ہم اس وقت تو ایچ آئکن کو ہم نے نل رکھا تھا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا چیز ہے لیکن اب ہمیں معلوم ہے اب ہم نے یہاں پہ لوڈ آئکن کا فنکشن کال کیا ہوا ہے اس کو ہم ایپلیکیشن انسٹنس دے رہے ہیں فرسٹ پیرامیٹر میں اور سیکنڈ پیرامیٹر میں ہم اس کو آئی ڈی آئی آئکن پاس کر رہے ہیں میک ان ریسورس صاحب تو وہی ہیں خیر سو so, اب ہم اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ والا آئکن لوڈ کرو اور اس کا ہینڈل اس ونڈو کلاس کے ساتھ رجسٹر کروا دو یعنی اس ونڈو کلاس کی جتنی ونڈوز بنیں گی ان کے ساتھ یہ والا آئکن ایسوسیٹڈ ہوگا تو اب آپ یہ اپلیکیشن کمپائل کیجیے اور اس کا شارٹ کٹ ڈیسک ٹاپ پہ بنائیے پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے جو آئکن آپ نے اسپیسیفائی کیا تھا ایگزیکٹلی وہی آئکن وہاں پہ ڈیسک ٹاپ پہ آ جائے گا تو یہ ہے وہ میکنزم جو ریسورسز کے تھرو آپ جو آپ یوز کرتے ہیں ریسورسز کو استعمال کرنے کے لیے یہ بہت ممکن ہے کہ آپ میموری میں ہی ایک ریسورس کریٹ کر لیں مثلا آئکن ہے ایک ریم ایریا آپ ریزرو کریں کوئی ایریا بنائیں اور اس کے اندر ایک اسٹریم آف بائٹس وہ اس طرح سے بنائیں خود سے کہ وہ آئکن ہو یعنی آئکن بھی تو ایک اسٹریم آف بائٹس ہی ہوگی نا کچھ چند بائٹس ہوں گی جو ایز اے ریسورس لوڈ ہو رہی ہوں گی تو آپ بھی یہ کر سکتے ہیں کہ آپ میموری کے اندر کچھ بائٹس کے اندر کچھ بھی ایک ایک ہیپتھیٹیکل آئکن رکھوا لیں یعنی کہ خود سے کوئی لوپ لگائیں کچھ کریں آئکن میموری کے اندر ڈرا کریں کچھ بائٹس کو کسی یلو کا کوڈ دے دیں کس کو بلو کا یا آپ کر سکتے ہیں اور پھر اس کو لوڈ کریں لیکن that will be a very hectic task اس کام کو کرنا بہت مشکل ہے بنسبت اس کے کہ آپ کوئی آئکن لیں کہیں سے اس کو رینیم کریں اور انکلوڈ کر لیں لیکن یہ کچھ زیادہ پسندیدہ بات نہیں ہے جی ہاں بالکل یہی وجہ ہے کہ جو ہمارا ڈیولپمنٹ انوائرمنٹس ہیں تقریباً سبھی ڈیولپمنٹ انوائرمنٹس جو ہیں ان کے ساتھ ایک آئکن ایڈیٹر آتا ہے اس کا آپ اسکرین شاٹ دیکھ سکتے ہیں جو ویژول اسٹوڈیو کے ساتھ آتا ہے تو اس آئکن ایڈیٹر میں آپ آئکن بنا سکتے ہیں آپ وہ آئکن اپنے پروجیکٹ میں انکلوڈ کر لیتے ہیں یعنی جو آئکن آپ یہاں بناتے ہیں وہ اس کی ایک فائل وہاں پہ بن جاتی ہے آپ یہاں اس میں پینٹنگ کر سکتے ہیں اپنی مرضی کا اچھے سے اچھا آئکن آپ یہاں پہ ڈرا کر سکتے ہیں so this is the way to create uh, icons جو گرافک ڈیزائنرس ہیں وہ تو بہت خوش ہوئے ہوں گے جن کا ٹیسٹ ہے گرافک ڈیزائننگ کہ پروگرامنگ بھی اس طرح کی چیز انوالوڈ ہے اور بالکل ہے یوزر انٹرفیس میں آئکنس سے لے کر ڈائلاگس تک اور ونڈوز کی اپیئرنس تک سب کچھ امپورٹنٹ ہے یوزر کو تو آپ کے پروگرام کی صرف uh, شکل ہی نظر آتی ہے نا کہ آئکن کس قسم کا ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ چیزیں بھی بہت اہم ہوتی ہیں تو یہ تو ہو گئی بات آئکنس کی ہم نے ریسورس فائل میں ایک آئکن کی اسٹیٹمنٹ لکھی اس کو کمپائل کیا اور پھر ہم نے لوڈ آئکن کی مدد سے وہ آئکن لوڈ کر کے اپنی کلاس کے ساتھ رجسٹر کروا دیا اب جتنی ونڈوز ہماری کلاس کی بنے گی اس کے ساتھ وہ آئکن ضرور آئے گا لیکن ہم اپنے uh, ٹریک سے تھوڑے سے ہٹ گئے ہیں اور وہ ہے اسٹرنگ ٹیبل تو اب ہم بات کرتے ہیں ایک اسٹرنگ ٹیبل کی جس طرح سے ہم نے شروع میں کہا تھا آپ ریسورس فائل میں ایک اسٹرنگ ٹیبل بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ میں مزید ڈیٹیل میں جاؤں ہم اس کو دیکھ ہی لیتے ہیں اسٹرنگ اسٹرنگ ٹیبل ٹیبل کا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈسکارڈیبل یہاں سے آپ نے اسٹارٹ کیا پھر آپ نے بگن اور اینڈ کے درمیان آپ نے اس کی مختلف اسٹرنگز پرووائڈ کی بالکل ویسے ہی جیسے آپ وہاں آئی ڈی آئی آئکن دیتے تھے یہاں ہم نے I D S string one لکھا ہوا ہے آئی ڈی آئی ہم نے اس لیے وہاں رکھا تھا کہ وہ آئکن کا آئی ڈی تھا اور یہ اسٹرنگ کا آئی ڈی ہے تو اس کو ہم نے I D S underscore string one رکھ دیا ہے اور اس کے آگے ہم نے ایک اسٹرنگ لکھ دی ہوئی ہے similarly I D S string two کے سامنے ایک اسٹرنگ لکھی ہوئی ہے I D S string three کے سامنے ایک اسٹرنگ لکھی ہوئی ہے آپ جتنی چاہیں یہاں پہ اسٹرنگز دے سکتے ہیں یقیناً ایک فزیکل لمٹ تو ہے لیکن کافی حد تک آپ اسٹرنگ یہاں پہ دے سکتے ہیں تو یہ ہمارا پورا اسٹرنگ ٹیبل بن گیا ہے بگن اور اینڈ کے کی ورڈ یہ بتا رہے ہیں کہ اسٹرنگ ٹیبل صاحب یہاں سے شروع ہو رہے ہیں بگن سے اور اینڈ پہ ختم ہو رہے ہیں تو اس اسٹرنگ ٹیبل کو اب آپ ریسورس فائل میں لکھیے انہیں اسٹیٹمنٹس کو اور اس کو کمپائل کیجیے اور اس کو کمپائل اگر ایکسپیسلی نہیں کرنا چاہتے آر سی کی کمانڈ سے تو ریسورس فائل میں بس اس کو ڈال لیجیے نوٹ پیڈ میں ٹائپ کر دیجیے اور اپنے پروجیکٹ میں انکلوڈ کر دیں اور اپنا پروجیکٹ ایگزی بنا سکتے ہیں اب آپ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے جو پہلی اسٹرنگ کی ہوئی تھی ہم نے یہ وہاں پہ اسٹرنگ ٹیبل میں انکلوڈ کی ہوئی تھی اس اسٹرنگ کو ہم ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں تو لوڈ آئکن کی طرح ہمارے پاس جو فنکشن اویلیبل ہے وہ ہے لوڈ اسٹرنگ لوڈ اسٹرنگ کا فنکشن اگین فرسٹ پیرامیٹر میں پوچھتا ہے کہ جی کس انسٹنس میں سے یہ اسٹرنگ ٹیبل اٹھانا ہے کس انسٹنس میں سے یہ اسٹرنگ اٹھانی ہے اس کے بعد آپ آئیڈینٹیفائر دیتے ہیں کہ اسٹرنگ کا آئی ڈی کیا ہے جو ہم نے I D S string one اور I D S string two لکھے تھے وہ یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں تو یہ بات تو بتانے کی نہیں ہے کہ I D S string one اور I D S string two جو ہم نے دیے تھے وہ ڈیفائن کانسٹنٹ تھے جو آپ نے ریسورس ڈاٹ ایچ میں ڈیفائن کیے ہوئے ہیں اور اس کو آپ نے ایز اٹ از یہاں پہ انکلوڈ کیا ہوا ہے اپنی ریسورس فائل میں تو دیکھتے ہیں آئی ڈی دینے کے بعد آپ ایک بفر کا پوائنٹر دیتے ہیں جس میں یہ اسٹرنگ اسٹور کی جائے گی یعنی یہ اسٹرنگ ٹیبل میں سے لوڈ کر کے آپ کے دیے گئے بفر میں اسٹور کر دی جائے گی لیکن کتنے کیریکٹر اسٹور کیے جائیں گے یہ آپ فورتھ پیرامیٹر میں بتاتے ہیں کہ جی فلاں آئی ڈی آئیڈینٹیفائر کی اسٹرنگ اٹھاؤ میرے اسٹرنگ ٹیبل میں سے اور اس میں سے اتنے کیریکٹر بفر میں اسٹور کر دو نل ٹرمینیٹڈ نل ساتھ میں ایڈ کر دیا جاتا ہے اس طرح سے آپ کی اسٹرنگ اسٹرنگ ٹیبل میں سے اٹھ کے آپ کے بفر میں اسٹور ہو جائے گی تو اب آپ میسج باکس کا فنکشن کال کیجیے اور جس بفر میں آپ نے وہ اسٹرنگ لوڈ کی ہوئی تھی اس کو as message box text display کروا دیں جی ہاں یہ ہم ڈسپلے کر رہے ہیں this is virtual university so this is virtual university ہم نے اسٹرنگ ٹیبلز میں سے اٹھایا اپنے پروگرام میں لوڈ کیا بفر میں اور ڈسپلے کر دیا بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی ساری زحمت کی ضرورت کیا ہے بڑی آسانی سے ایک کیریکٹر ارے بناتے اس کے اندر یہ اسٹرنگ ہارڈ کوڈ کرتے اور بسم اللہ جی یہاں پہ ہمیں کچھ اور باتیں بھی مد نظر رکھنا ہے فرض کیجئے آپ کا یہ پروگرام برٹش نہیں بلکہ فرینچ پیپل استعمال کر رہے ہیں تو وہ دس از ورچوئل یونیورسٹی جو ہے اس کو کم ہی سمجھ پائیں گے بلکہ وہ اس کا فرینچ ورژن سننا یا لکھنا یا پڑھنا پسند کریں گے تو فرینچ مجھے تو نہیں آتی لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ اس کا جو فرینچ ورژن ہوگا وہ دس از ورچوئل یونیورسٹی نہیں ہوگا اس میں اگر کوئی لفظ قائم رہے گا تو وہ صرف ورچوئل رہے گا باقی سب کچھ کچھ ادھر ادھر کا ہو جائے گا سو so, ہم کیا کریں گے ہم اپنے ریسورس ٹیبل میں ایک اور اسٹرنگ ڈیفائن کریں گے جو کہ فرینچ ہوگی یا ایک اور بات یہ آپ کر سکتے ہیں آپ ایک اور ریسورس فائل بنائیں جو کہ خالصتاً فرینچ اسٹرنگس پر مشتمل اسٹرنگ ٹیبلس پر مشتمل ہو ایک جس میں ایک ایسا اسٹرنگ ٹیبل ہو جس میں ساری کی ساری فرینچ اسٹرنگس ہوں یعنی کہ جو میسیجز آپ نے ایک اسٹرنگ ٹیبل میں انگلش میں رکھے ہوئے ہیں دوسرے میں آپ اس میں فرینچ میں رکھیں تیسرے میں اٹالین میں رکھیں بلکہ اب تو آپ عربک میں بھی رکھ سکتے ہیں یونیکوڈ کی سپورٹ کی وجہ سے تو آپ یہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے یہ اپلیکیشن یہاں چلانی ہے پاکستان میں یا کسی برٹش کنٹری میں برٹش برطانیہ میں چلانی ہے تو وہاں انگلش یوز کریں اگر فرانس میں چلے گئے ہیں آپ تو وہ فرینچ یوز کریں کیسے آپ اپنے سسٹم سے یہ پوچھ سکتے ہیں ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ میری کرنٹ لینگویج کیا ہے جس طرح آپ کا سسٹم جو ہے یہ انگلش یوز کرتا ہے تو آپ یہ سیٹ کرتے ہیں کہیں لینگویج آپشن جب آپ ونڈوز انسٹال کرتے ہیں تو آپ اپنے سسٹم سے یہ پوچھ بھی سکتے ہیں ایسی اے پی آئیز اویلیبل ہیں جن سے آپ اس کی کرنٹ ریجن پوچھتے ہیں تو آپ رن ٹائم پہ یہ چیک کریں گے کہ کون سے والے ریجن کی لینگویج یوز ہو رہی ہے اور اس حساب سے آپ پھر اپنی مرضی کی اسٹرنگ لوڈ کر لیں گے یہ فنکشنالٹی آپ کو ہارڈ کوڈیڈ اسٹرنگز میں اویلیبل نہیں ہے اس والی فنکشنالٹی کو زیادہ اس طرح سے یوز کیا جاتا ہے کہ علیحدہ علیحدہ ریسورس فائلز بنائی جاتی ہیں فرینچ کے لیے علیحدہ اٹالین کے لیے علیحدہ انگلش کے لیے علیحدہ عربک کے لیے علیحدہ اور اسی طرح سے اور جس طرف بھی آپ کو اپلیکیشن کو شپ کرنا ہو یا بھیجنا ہو اس والی اس والا اسٹرنگ ٹیبل آپ اس میں ڈال دیتے ہیں تو اس طرح سے بھی اس کو کیا جاتا ہے بہرحال اسٹرنگ ٹیبل کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا جو کوڈ ہے وہ کمپائل ہو کے بے شک ایک طرف پڑا ہوا ہو آپ کی آبجیکٹ کوڈ جو ہے جو او بی جے فائل بنتی ہے وہ ایک طرف پڑی ہوئی ہو آپ صرف اپنا ریسورس اسکرپٹ دوبارہ کمپائل کریں اور لنک کر دیں تو سارے کے سارے میسجز کی لینگویج چینج ہو جائے گی جو بھی آپ کے اسٹرنگ ٹیبل سے لوڈ ہو رہے ہیں ان سب کی حیت ان کی فارم چینج ہو جائے گی تو یہ ہے ایڈوانٹیج اسٹرنگ ٹیبل کو یوز کرنے کا تو ہم جو اگلی چیز دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے keyboard accelerators keyboard accelerators بنیادی طور پر شارٹ کٹ کیز ہوتی ہیں تقریباً جس طرح سے آپ نوٹ پیڈ میں جو کرنٹ ورژن ہے اس میں کنٹرول ایس پریس کر سکتے ہیں بہت ساری ایپلیکیشن جن میں آپ کنٹرول این سے نئی ڈاکیومنٹ اوپن کر سکتے ہیں تو آپ صرف ایک کی پریس کرتے ہیں کا کمبینیشن پریس کرتے ہیں اور کوئی ایک کام ہو جاتا ہے اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ ماؤس کو استعمال کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے بہت کمرسم ہوتا ہے آپ کو کہ پہلے کسی مینیو میں جائیں گے پھر کسی سب مینیو میں جائیں گے پھر کمانڈ سلیکٹ کریں گے پھر کوئی کنفرمیشن ہوگی پھر اس کے بعد جا کے کمانڈ ایکسیکیوٹ ہوگی لیکن جو کی بورڈ ہے وہ جسٹ آپ پریس کرتے ہیں ہاتھوں کی حرکت سے اور وہ کمانڈ ایکسیکیوٹ ہو جاتی ہے اسی لیے جو پروگرامرز ہیں پروگرامر کا ٹول کی بورڈ ہے ماؤس نہیں ہمیں یاد ہے کہ جب ہم نے پروگرامنگ سٹارٹ کی تھی تو ایک لمبے عرصے تک ہم صرف کی بورڈ کی حمایت میں ہم نے ماؤس کو پروگرام ہی نہیں کیا لیکن بعد میں پتا چلا کہ ماؤس اتنی بیکار چیز بھی نہیں ہے اور اب تو ہم ون تھرٹی ٹو پروگرامنگ کے اوپر بات کر رہے ہیں جس میں ماؤس کے بغیر چارہ نہیں ہے سو so, اب ہم بات کریں گے کی بورڈ ایکسلریٹر کے اوپر تو کی بورڈ ایکسلریٹر کا ہمارا مقصد یہ ہوگا کہ ہم کچھ چیزیں ڈیفائن کریں مثلا ہماری جو وہ والی ایپلیکیشن تھی جس میں ہم کسی بٹن پہ کلک کرتے تھے چائلڈ ونڈو کے اوپر سرکل ریکٹینگل یا ٹیکسٹرنگ پہ کلک کرتے تھے اور وہاں پہ ریکٹینگلس یا سرکلز ڈرا ہو جاتے تھے ہم چاہیں گے کہ بجائے اس کے کہ ہم بٹن ریکٹینگل وغیرہ وغیرہ پہ کلک کریں ہم مین ونڈو میں جب ہائی لائٹ ہوئی ہوئی ہو تو اس کے اندر کوئی صرف پریس کریں کوئی کوئی کمبینیشن پریس کریں فار ایگزامپل ریکٹینگل ڈرا کرنے کے لیے میں کنٹرول آر پریس کروں سرکل کے لیے کنٹرول سی پریس کروں اور اسی طرح سے اسٹرنگ کے لیے کنٹرول ایس پریس کروں تو وہ کام ہو جائے بجائے اس کے کہ میں بٹن کو کلک کروں اسے آپ آلٹرنیٹ کی بورڈ انٹرفیس بھی کہتے ہیں یعنی جو کام ماؤس سے ہو سکتے ہیں کوشش کی جاتی ہے کہ انٹرنیشنل ایپلیکیشنس میں جو کہ اسٹینڈرڈ ایپلیکیشنس ہیں ان میں وہ سارے کام کی بورڈ سے بھی ہو سکیں یقیناً کچھ کام ایسے ہیں جو صرف ماؤس سے ہو سکتے ہیں مثلاً گرافک ڈیزائننگ میں بہت سارے کام ایسے ہیں جو کی بورڈ سے کرنا بہت دقت طلب ہوتا ہے اسی طرح سے کچھ کام ایسے ہیں جن کے لیے صرف کی بورڈ سوٹیبل ہے اور ماؤس جو ہے وہ ذرا مشکل سے انجام دیتا ہے مثلا ٹیکسٹ ٹائپ کرنا اگر آپ کو اپنا نام لکھنا پڑ جائے تو ماؤس سے میرا نہیں خیال کہ آپ اپنا نام لکھ سکتے ہیں میں تو نہیں لکھ سکتا سملرلی بہت ساری اور سچویشن بھی ایسی ہیں ایکسلریٹر جو ہیں یہ بیسکلی اس کام آتے ہیں کہ جو کام آپ ماؤس سے کر سکیں اس وہی کام آپ کی بورڈ کا کوئی شارٹ کٹ یوز کر کے کر سکیں تو جو کی بورڈ ایکسلریٹرز ہیں یہ بھی ایک ایکسلریٹر ٹیبل میں ڈیفائن کیے جاتے ہیں آپ کی ریسورس فائل میں تو آئیں دیکھتے ہیں اس کا فارمیٹ کیا ہے یہاں پہ ہم نے ایک ایکسلریٹر ڈیفائن کیا ہوا ہے ہم نے ایکسلریٹرز ایکسلریٹرز بیسکلی اس کا ریزروڈ ورڈ ہے اس کو ریسورس کمپائلر سمجھے گا اس کے بعد ڈسکارڈیبل یقیناً یہ ڈسکارڈیبل ریسورس ہے ونڈوز جب چاہے اس کو میموری سے اپنی ضرورت کے ان لوڈ کر کے دوبارہ ریلوڈ کر سکتی ہے اس کی ڈیٹیل ڈیفینیٹلی میموری مینجمنٹ کے دوران آئے گی اس کے بعد بگن یہ ریسورس ایکسلریٹر ٹیبل یہاں سے شروع ہو گیا ہے اور اینڈ تک چلے گا یہاں پہ جو اسٹیٹمنٹس لکھی ہوئی ہیں ان میں سب سے پہلے آپ ایک ورچوئل کی کوڈ مہیا کرتے ہیں ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا تھا کہ وی کے بیک ایک ورچوئل کی کوڈ ہے یعنی کہ بیک اسپیس کی کی جب بھی پریس ہوگی تو یہ وی کے بیک جو ہے اس کا ورچوئل کی کوڈ ہے اس کے آگے ہم ایک آئیڈینٹیفائر دیتے ہیں کچھ بھی آپ دے دیجئے یہاں پہ کوئی نمبر دے دیجئے دو چار دس پندرہ لیکن آپ بہتر ہوگا کہ آپ کوئی سمبل پہلے ڈیفائن کریں اور پھر اس کو یہاں پہ لکھیں تو ہم نے بھی ایک سمبل ڈیفائن کیا ہوا ہے اور یہاں پہ اس کو سینٹر میں لکھ دیا ہوا ہے اور اس کے بعد تھرڈ کالم میں آپ کے پاس کچھ آپشنز اویلیبل ہیں مثلا آپ یہاں پہ uh, لکھا ہوا ہے وہ دے سکتے ہیں ورڈ ورڈ کی کی کی کی لکھا لکھا ہوا ہے ہے ہے ہے ہے بتاتا کہ یہ یہ ورچوئل ورچوئل کوڈ کوڈ جو نے وی کے بیک ایک یعنی کہ وی کے بیک جو ہے وہ نمبر ایٹ بیسکلی ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھا تھا یہ ایک ورچوئل کی کوڈ سمجھا جائے اور آلٹ یعنی ہوگا یوں کہ آپ کا جو آلٹ بیک اسپیس ہے یہ آپ کا ایکسلریٹر بن جائے گا کیونکہ آپ نے آپشن میں آلٹ دیا ہوا ہے اور ورڈ کی دکھا بیک اسپیس جب پریس ہوگا آلٹ کے ساتھ مل کے تو یہ والا ایکسلریٹر عمل میں آئے گا جو شروع میں آپ نے وی کے بیک وی کی ڈیلیٹ وغیرہ وغیرہ دیے ہوئے ہیں یہ سارے ورچوئل کی کوڈز ہیں لیکن ہم چاہیں گے کہ ہم ایک اور طریقہ دیکھیں اگر آپ کسی کیریکٹر کے شروع میں کوئی ایس کی کیریکٹر مثلا آپ چاہتے ہیں کنٹرول کنٹرول ایس سے اسٹرنگ ڈرا ہو تو ہم نے ایک کیرٹ سائن کے ساتھ ایس لکھ دیا ہوا ہے کیرٹ سائن ایس اس کے بعد ہم نے اس کا آئیڈینٹیفائر دیا ہوا ہے جو کہ ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ ہم یہاں سے اسٹرنگ ڈرا کرنا چاہ رہے ہیں یہ آئیڈینٹیفائر آپ ہماری ہیڈر فائل میں ڈیفائنڈ ہے اور اس کے بعد جو آپشن دیے ہوئے ہیں ان میں آسکی دیا ہوا ہے آسکی کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ہم نے یہ کنٹرول سی شروع میں دیا ہوا ہے یہ ہم نے ایز آسکی دیا ہوا ہے اس کو آپ اسٹرنگ میں دیکھ سکتے ہیں تو یہ وہ آپشن ہیں جو ہم نے یہاں پہ لکھ دیے ہوئے ہیں یہاں پہ ہم جو پہلا ہم نے اسٹیٹمنٹ لکھی ہے اس پہ کنسنٹریٹ کریں گے ہم آلٹ بیک اسپیس میں انٹرسٹڈ ہیں تو یہ ہم ایگزامپل لے رہے ہیں فی الحال فرض کیجیے ہم نے یہ ایکسلیٹر یہاں ڈیفائن کر دیا اس کے بعد ہم نے اس کو کمپائل کیا جو ریسورس فائل ہے کمپائل کیا یعنی آپ اگر ایزی پروسیجر ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ یہ ریسورس فائل لکھیں گے اس کو اپنے پروجیکٹ میں انکلوڈ کر دیں گے اور وہ ساتھ ہی کمپائل ہو جائے گی الٹرنیٹیولی آپ اس کو کمانڈ لائن پہ کمپائل کر کے آر ایس e فائل بنائیں گے اور اپنے پروجیکٹ کے ساتھ دوسرے آبجیکٹ فائل کے ساتھ لنک کر دیں گے بہت اور تو کسی بھی طرح سے آپ اس کو ایکسیکیوٹیبل بنا لیجیے یہ ہم کہہ رہے ہیں تو ایکسیکیوٹیبل بن چکنے کے بعد آپ کا جو ریسورس ٹیبل ہوگا اس میں یہ ایکسلریٹر ٹیبل انکلوڈیڈ ہوگا اب ہمارا اگلا کام کیا ہے لوڈ آئکن ہم نے دیکھا لوڈ اسٹرنگ ہم نے دیکھا تو گیس کیجیے یہاں کیا ہوگا یہاں پہ لوڈ ایکسلریٹر ہونا چاہیے تو آئیے دیکھتے ہیں جو لوڈ ایکسلریٹر کا فنکشن ہے پہلے پیرامیٹر کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد آپ اس کو اگین وہ آئی ڈی دیتے ہیں ایکسلریٹر کا میک انٹری سورس آپ کال کر سکتے ہیں اگین یہاں پہ اسٹرنگ بھی ہو سکتی تھی آپ بجائے ایکسیلیٹر کو ڈیفائن کرتے ہوئے ایک آئی ڈی دینے کے آپ وہاں پہ کوٹڈ اسٹرنگ بھی دے سکتے تھے پھر آپ وہ اسٹرنگ یہاں پہ دیتے اینی وے ہم نے تو آئی ڈی لیا ہے تو ہم نے یہاں پہ دیا اس سے ایکسلریٹر آپ کی ایپلیکیشن میں لوڈ ہو جائے گا اب اگلی چیز ہے ہمارا میسج لوپ جی تو میسج لوپ کا تذکر ہم نے کیوں کیا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جب یوزر کوئی چیز کوئی کی پریس کرے for example alt backspace press کرے اسیوم کر لیجیے آلٹ بیک اسپیس یوزر نے پریس کیا ہے تو ہمارے پروگرام میں کوئی ایکشن پرفارم ہو اگر آپ کی نارمل اپلیکیشن ہے جس طرح سے پہلے سے تھی تو کیا ہوگا آلٹ بیک اسپیس پریس ہوگا تو کیا ہوگا ایک کی ڈاؤن میسج جائے گا سس کی ڈاؤن میں بھی اور ساتھ میں بیک اسپیس کا بھی کی ڈاؤن میسج جائے گا اور اس طرح سے آپ کے نارمل جو میسیجز ہیں کی بورڈ میسیجز وہ جائیں گے تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی ایکسلریٹر کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایکسلریٹر کو لوڈ کریں گے اور اس کے بعد آپ ایک فنکشن کال کریں گے جسے ہم کہتے ہیں ٹرانسلیٹ ایکسلریٹر ٹرانسلیٹ ایکسلریٹر کو آپ ایک ونڈو کا ہینڈل فرسٹ پیرامیٹر میں دیتے ہیں پھر آپ جو ایکسلیٹر آپ نے ابھی لوڈ کیے ہیں ان کا ہینڈل دیتے ہیں اور آپ اسے تیسرا پیرامیٹر میسج دیتے ہیں یہ کیا کرتا ہے یہ اس میسج کو دیکھتا ہے کہ کیا یہ کی بورڈ میسج ہے اگر کی بورڈ میسج ہے تو کیا کہیں ایکسلریٹر تو نہیں پریس ہوا ہوا یہ وہ کیسے چیک کرتا ہے یہ اس کی بورڈ میسج میں سے میسج کو سارے ایکسلریٹر کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے جو ایکسلریٹر ٹیبل میں موجود ایکسلریٹر ہیں ان کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے ایک ایک کر کے اور اگر کسی کے ساتھ میچ ہو جائے تو ٹرانسلیٹ ایکسلریٹر اپنا کام کرتا ہے تو ٹرانسلیٹ ایکسلریٹر یہ کرتا ہے کہ جب وہ پرٹیکولر کی بورڈ میسج جو آپ نے اس کو بھیجا تھرڈ پیرامیٹر میں وہ میچ ہو گیا کسی ایکسیٹر کے ساتھ تو ایکسلریٹر کو جو ہم نے ڈیفائن کیا تھا اس کو ایک نظر پھر دیکھ لیجیے اس کے جو ایکسلریٹر کا آئی ڈی آپ نے ڈیفائن کیا تھا جو بھی آپ آئیڈینٹیفائر وہاں پہ ڈیفائن کرتے ہیں کوئی بھی نمبر اس نمبر کو ڈبلو ایم کمانڈ میسج کے ساتھ اس ونڈو پروسیجر کو بھیج دیتا ہے ایک دفعہ پھر سن لیجیے بلکہ فرض کیجیے اگزامپل لے لیتے ہیں فرض کیجئے کہ ہم نے آلٹ بیک اسپیس پریس کیا ہے اور ٹرانسلیٹ ایکسلریٹر فنکشن کال ہوا ہے ٹرانسلیٹ ایکسلریٹر فنکشن کو آلٹ بیک اسپیس جو ہے جو میسج جنریٹ ہوا ہے آلٹ بیک اسپیس جو ہے وہ وہاں اسے مل جائے گا کہاں پہ آپ کے ایکسلریٹر میں سے کہیں مل جائے گا تو وہ اس ایکسلریٹر میں جو آپ نے آئی ڈی ڈیفائن کیا ہوا تھا اس پرٹیکولر ایکسلریٹر کی اسٹیٹمنٹ کے اندر اس کو آپ اسکرین پہ ایک دیکھ لیجیے یہ والا آئی ڈی جو ہے اس کو ڈبلو ایم کمانڈ میسج کے ایل پیرم میں ڈال کے ونڈو پروسیزر کو بھیج دے گا مزید بات کریں تو ٹرانسلیٹ ایکسلریٹر جب کوئی ایکسلریٹر کی پریس ہوتی ہے تو ونڈو پروسیزر کو اس ونڈو کے ونڈو پروسیزر کو جس کا آپ ہینڈل اسے فراہم کرتے ہیں اس کو ایک ڈبلو ایم کمانڈ میسج بھیجتا ہے جس کے ایل پیرم کے لو ورڈ میں اس پرٹیکولر ایکسلریٹر uh, کا آئی ڈی ہوتا ہے یعنی اگر آپ اس کو پروسیس کرنا چاہیں تو آپ کا لوپ کچھ آپ کا جو ونڈو پروسیجر ہے اس کے اندر ڈبلو ایم کمانڈ میسج کا کیس کچھ اس طرح کا نظر آئے گا آپ لو ورڈ کو ایل پیرم کے ڈبلو ایم کمانڈ میسج میں سے میں آ کے آپ ایل پیرم کے لو ورڈ کو چیک کریں گے کہ اس میں کون سے والے مینو کا آئی ڈی پڑا ہوا ہے یہاں پہ آپ ایک چیز اور یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایل پیرم کہیں زیرو تو نہیں ہے اگر ایل پیرم کی ویلو نان زیرو ہو تو اونلی دین یہ ڈبلو ایم کمانڈ میسج کسی مینیو سے ہوتا ہے یہ ونڈوز uh, کی ڈاکیومنٹیشن میں بھی بڑی اچھی طرح سے ڈاکیومینٹڈ ہوگا ہم جب ڈائلگس uh, کی بات کریں گے اگلے uh, کچھ لیکچرز میں تو ہم اس کو الیبوریٹ کریں گے اچھی طرح سے کہ کنٹرائل ونڈوز جو ہیں وہ جب میسج بھیجتی ہیں اور جو مینیو ہے ان کو ہم سمرائز کر لیں گے ان اسمال ٹیبل تو یہ تھے ہمارے ایکسلریٹرس اب آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ جو ہم نے اپلیکیشن بنائی تھی جس میں ہم ریکٹینگل ڈرا کرتے تھے یا سرکل ڈرا کرتے تھے کوئی ٹیکسٹ میسج ڈسپلے کرواتے تھے اس میں کنٹرول ایس اسٹرنگ کے لیے سرکل کے لیے آلٹ سی اور ریکٹینگل کے لیے سمپل آر یہ تین ایکسلریٹرس امپلیمنٹ کریں اور صرف اسی طرح سے آپ کو ایکسلریٹر کے بارے میں صحیح طرح سے انفارمیشن حاصل ہوگی تو یہ ہماری بات ہوئی آئکن اور ایکسلریٹر ریسورسز کے بارے میں آج ہم نے جو نالج لیا ہے ہم اس کو پریکٹیکلی یوز کریں گے اسٹرنگ ریسورسز کے بارے میں ایک بات ہمیں یاد آ گئی وہ آپ کو بتانا ضروری ہوگا کہ کچھ پروگرامرز یہ خیال کرتے ہیں کہ جب آپ اسٹرنگس کو اسٹرنگ ٹیبل میں رکھ دیتے ہیں تو ہوتا کیا ہے جب بھی آپ کو کوئی میسج ڈسپلے کرنا ہوتا ہے تو آپ لوڈ اسٹرنگ کا فنکشن کال کرتے ہیں کوئی اسٹرنگ کا آئی ڈی دیتے ہیں وہاں سے اس کو لوڈ کر کے ڈسپلے کروا دیتے ہیں تو پروگرام کو پڑھنے سے یہ پتا نہیں چلتا کہ ایکچولی میسج کون سا ڈسپلے ہو رہا ہے تو تھوڑا سا پروگرام کرپٹک ہو جاتے ہیں اس کا ایک ہی حل ہے جو کہ پوری طرح تو حل نہیں ہے لیکن آپ اس کو کم کر سکتے ہیں اس افیکٹ کو اور وہ اس طرح سے کہ آپ جو آئیڈینٹیفائر رکھیں نا اپنے اسٹرنگس کا اسٹرنگ ریسورسز کا وہ بہت ڈسکرپٹیو ہوں جیسے I D S error message ٹھیک ہے یا اگر بہت سارے ایرر میسیجز ہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں I D S error message file not found کہ جی جب فائل نہیں ملے گی آپ کو تو یہ والا اسٹرنگ ریسورس جو ہے اسٹرنگ ٹیبل میں سے یہ والا اسٹرنگ ریسورس اٹھ کے لوڈ ہوگا تو اس طرح سے پھر آپ کا پروگرام کافی حد تک ڈاکیومینٹیڈ ہو جائے گا تو یہاں پہ ہم اپنی آج کی ڈسکشن ختم کرتے ہیں ریسورسز ابھی ہمارے ساتھ رہیں گے اگلے ایک دو لیکچرز تک بلکہ ساتھ ہی رہیں گے ہم اگلی دفعہ بہت امپورٹنٹ ریسورس پڑھیں گے اور وہ ہے وہ ہیں مینیوز سو سو آج کی ڈسکشن جو ہے وہ یہاں پہ ختم ہوتی ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ